بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ آج کل ایسی خبریں آ رہی ہیں جو نئی تو نہیں ہیں مگر غیر متوقع نہیں مثلا انڈیا کے ریڈیو نے ابھی چند دن قبل ایک تجزیہ نشر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی دہشت گردی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب اسے توڑنے کے لیے کئی دشمن آپس میں دوستی پر مجبور آ رہے ہیں یہاں تک کہ ایران اور اسرائیل اس بارے میں سمجھوتے پر راضی ہو چکے ہیں جبکہ امریکہ نے اسلامی دہشت گردی کے خلاف قیادت کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے اور روس اور بھارت سمیت کئی ملکوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شرکت کی دعوت دی ہے بھارت نے امریکہ کی اس پیشکش کا بہت مثبت جواب دیا ہے تجزیہ نگار نے آخر میں فاتحانہ لہجے میں کہا وہ ممالک جو بھارت کے ایٹمی دھماکوں پر تنقید کر رہے تھے اور اس پر اقتصادی پابندیاں لگانے پر تلے ہوئے تھے اب اسلامی دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اسے تعاون کے لیے بلا رہے ہیں راکم جس وقت یہ سطور لکھ رہا ہے اس وقت بھی امریکہ کے بعض اہم فوجی اہلکار انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ انڈیا اتحاد کے فارمولے کو آخری شکل دی جا رہی ہے دوسری طرف اقوام متحدہ میں اس وقت جو اجلاس جاری ہے اس کا موضوع بھی اسلامی دہشت گردی ہے آخر یہ ساری بے چینی کس وجہ سے ہے آخر کل کے دشمن آج کے دوست کیوں بن رہے ہیں یہ دو سوالات ہیں جن پر مسلمانوں کو خوب اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے عزائم اور ارادوں کو بھاپنا چاہیے ہم سر دست دو امور کی طرف اپنے مسلمان بھائیوں کو توجہ دلانا چاہتے ہیں نمبر ایک دشمنوں کا یہ اتحاد مسلمانوں کے لیے کسی خوف یا دہشت کا باعث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ایسے اتحاد مسلمانوں کے خلاف بنتے ہیں اور پھر شکست کے زخموں کو چاٹتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں چند سال پہلے جب امریکہ سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کا جو بجٹ سوویت یونین سے اپنا دفاع کرنے اور سوویت یونین کو توڑنے کے لیے مخصوص تھا وہ بجٹ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد بھی برقرار رکھا گیا ہے اور وہ رقم جس سے تیس ہزار ایٹم بموں والے ملک سوویت یونین کا مقابلہ کیا جاتا تھا اسلامی دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے مختص کر دی گئی ہے اس وقت بعض پھیکے مسلمان کافی پریشان تھے اور ان میں سے بعض تو مجاہدین کو کوس رہے تھے اور کئی لوگوں کا اندازہ تھا کہ سی آئی اے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور بے تحاشا وسائل کو بروئے کار لا کر اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کر دے گی لیکن ہم نے اس وقت بھی اس خبر کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا چنانچہ آپ تجربہ کر لیجئے کہ پچھلے آٹھ دس سال میں مسلح اور غیر مسلح اسلامی تحریکوں میں قوت آئی ہے یا کمزوری جہاد کا کام محدود ہوا ہے یا مزید پھیل گیا ہے وہ چیز جسے دشمن بنیاد پرستی کہتے ہیں یعنی اسلامی قوت وہ بڑھی ہے یا گھٹی ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام کافر پہلے سے ہی متحد ہیں وہ تو صرف بعض کمزور دل مسلمانوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کے کمزور حکمرانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس طرح کے اتحادوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں جبکہ ایمان والے مسلمانوں کے سامنے یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں کئی مکڑیاں مل کر جالا بنائیں یا کوئی مکڑی اکیلی یہ کام کرے مکڑی کا جالا بہرحال کمزور ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کفر کی متحدہ فوجوں کو دیکھتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیمہ ترجمہ اور جب ایمان والوں نے کافروں کے متحدہ لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور طاقت اور زیادہ ہو گئی صورت الحضاب آیت بائیس یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی جب مشرقین کے تمام قبائل نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور مدینہ منورہ کے یہودیوں نے انہیں تعاون کا یقین دلایا تھا اور ظاہری طور پر مسلمان اندر اور باہر دونوں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھے سردی کم تعداد قلیل اسلحہ اور بھوک کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے باہر دشمن کے دس ہزار جنگجوؤں کا لشکر پہنچ چکا تھا اور مدینہ منورہ کے اندر یہودی اپنے مضبوط قلعوں میں مسلح ہو کر حملہ کرنے کی طاق میں تھے یہ سب کچھ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل نہیں گھبرائے بلکہ ان کی اطاعت شاعری کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ میدان میں ڈٹے رہے بالآخر بیرونی اور اندرونی دونوں دشمنوں کو شکست ہوئی اور فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے آج بھی مسلمانوں کو کافروں کے اسلحے اور ان کی فوجی مہارت سے ڈرایا جاتا ہے یہ کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی طرح خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اس طرح کی خبروں اور افواہوں کو سن کر اور زیادہ بڑھ جاتا تھا دیکھیے قرآن مجید بھی اس کی گواہی دے رہا ہے قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالو حسب اللہ ونعم الوکیل سورہ آل عمران آیت ایک سو تہتر جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت لشکر اور سامان جمع کیا ہے تو تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ تعالی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دشمنوں کی کثرت اور ان کی جنگی تیاری کا احوال سن کر بالکل نہیں گھبراتے بلکہ اس طرح کی خبریں ان کے دل میں جوش ایمانی کو اور زیادہ بھر دیتی ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے اور انہیں اس بات پر بھی جوش آتا ہے کہ کافر جب باطل کی خاطر اتنی بڑی تعداد میں اتنی زیادہ تیاری کر کے نکل سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتے ہیں ہمیں تو کافروں سے بڑھ کر ہمت و قوت اور جمع مردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے آج ایک طرف تو کافروں کے باہمی اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرقین سبھی نے مل کر مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا ہے اور دوسری طرف کافروں کے بعد اشاعتی ادارے امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی طاقت کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں راکم کا یہ تجزیہ ہے کہ اسرائیل کے ادارے موساد کے بارے میں جو کاروائیاں اخباروں کی زینت بنتی ہیں ان میں ننانوے فیصد جھوٹ ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے ان افسانوں کو گھڑا جاتا ہے اور بعض بالکل عام سطح کی کارروائیوں کو طرح طرح کے مسالے لگا کر بیان کیا جاتا ہے اسی طرح امریکہ کی طاقت کے بارے میں بھی عجیب و غریب افسانے آئے دن سامنے آتے ہیں اور کمزور دل لوگ لرز کر رہ جاتے ہیں حالانکہ اسرائیل کے دو چوٹی کے موساد اہلکار لبنان میں ایک نہتے فلسطینی رہنما کو شہید کرنے گئے اور وہ اس کام میں بری طرح ناکام ہوئے اور خود گرفتار کر لیے گئے اسی طرح امریکہ کے کئی جنگی اور خفیہ اداروں نے مل کر کشمیر میں ایک ماہ تک آپریشن کیا اور اس آپریشن میں سیٹلائٹ سیارچے تک سے مدد لی گئی اور کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے مگر پرسرار طور پر گم ہو جانے والے سیاحوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا یاد رہے کہ ٹیلی ویژن اور فلموں کی بدولت دنیا کی سب سے بہتر سمجھی جانے والی پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے دستے نے بھی اس آپریشن میں امریکی ماہرین کا ہاتھ بٹایا مگر نتیجہ کیا نکلا دنیا کے سامنے ہے اول تو طاقت اور قوت کے بارے میں کیا جانے والا اکثر پروپیگنڈا نفسیاتی جنگ کا حربہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر بالفرد اسے حقیقت مان لیا جائے تو مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسب اللہ کا نعرہ لگانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں طاقتور دشمن سے لڑنے کی خوشی میں ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے یہاں اگر بعض افراد کے دل میں یہ سوال ابھرے کہ اگر امریکہ اسرائیل اور بھارت وغیرہ کی طاقت و قوت کے بارے میں کیا جانے والا اکثر پروپیگنڈا جھوٹا ہے تو اسرائیل عربوں پر اور امریکہ پوری دنیا پر اور بھارت کشمیر پر کس طرح سے غالب و قابض ہے تو اس کا حقیقت پر مبنی جواب یہ ہے کہ کفار کا یہ ظاہری اور عارضی غلبہ ان کی بہادری طاقت یا صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور بہت سے عوام کی بزدلی شہوت پرستی اور دنیا پرستی کافروں کے غلبے کا سبب ہے اگر مسلمانوں کی حکومت اور طاقت حقیقی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان حقیقی مسلمان بن جائیں تو آج کے امریکہ اور بھارت کی طاقت ان کے سامنے اسی طرح راکھ کا ڈھیر بن جائے گی جس طرح روم و فارس کی طاقتور سلطنتیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھیں نمبر دو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور عمل کو کافروں کے اثرات سے محفوظ رکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی بہت سی خوفناک بیماریاں مسلمانوں میں سرایت کر چکی ہیں اور وہ کام جن کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور غضب نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ان میں سے بہت سے کام مسلمانوں میں پھیلتے جا رہے ہیں یہ صورتحال بہت نقصان دہ اور خطرناک ہے کیونکہ ایک طرف تو یہود و نصارہ اور مشرقین کی فوجیں ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کی ثقافتی اور تہذیبی یلغار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم کر رہی ہے اور یہود و نصارہ کی ذہنی غلامی میں مبتلا کر رہی ہے زیر نظر کتاب یہود کی چالیس بیماریاں مسلمانوں کو یہودیت کے ناپاک اثرات سے بچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے اور اس ادنا سی کاوش کو میری بخشش کا ذریعہ اور سرمایہ آخرت بنائے آمین ثم آمین میں ابھی تک صرف دس بیماریوں کا تذکرہ کر سکا ہوں فی الحال اسی کو کتاب کی جلد اول قرار دے کر بھجوا رہا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے باقی حصے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کتاب میں کوئی علمی غلطی دیکھیں وہ کتاب کے ناشرین کو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ وہ دیگر اہل علم حضرات سے تحقیق و مراجعت کے بعد آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کر سکیں وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو علیہ انیب ربنا تقبل منا القاطصمی العلیم و تب علیہ انت انتو الرحیم و صلی اللّہ تعالیٰ علی خیری قلقی سیدینا محمد علی علیہ و اصحابہ اجمعین محمد مسعود اظہر نو جماعت الاخر چودہ سو بیس ہجری بمطابق بیس ستمبر انیس سو ننانوے یوم الاثنین کوٹ بھلوال جیل جموں ہند